جناب یحییٰ بن بشیر بن خلاد اپنی والدہ سے راوی ہیں کہ وہ محمد بن قعب قرضی کے پاس آئے تو انہیں سنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کو سب سے آگے درمیان میں کھڑا کرو اور سب کے خلا کو پورا کرو سننے ابو داود حدیث نمبر 681